میرا نیا دوست ایک بار ایک گھنے جنگل میں ایک گلہری اور خرگوش رہتے تھے وہ اچھے دوست تھے اور ایک ساتھ کافی وقت گزارتے تھے اب یہ گلہری ہمیشہ سے متجسس رہتی تھی اور سورج کے نیچے ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتی تھی لیکن اس کے دوست خرگوش نے کبھی کسی سوال کا سادہ سا جواب نہیں دیا خوش قسمتی سے وہ دونوں واقعی پہیلیاں اور پہیلیاں پسند کرتے تھے ایک صبح گلہری نے خرگوش کو اپنے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا وہ پکڑنے کے لیے دوڑا گلہری خرگوش پیارے تم اتنی صبح کہاں جا رہے ہو خرگوش میں اپنے نئے دوست کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہوں گلہری واقعی آپ کا نیا دوست کون ہے خرگوش تم اندازہ کیوں نہیں لگاتے یہاں ایک اشارہ ہے یہ کوئی ہے جس کی چار ٹانگیں ہیں گلہری یہ کس قسم کا اشارہ ہے ہم سب کی چار ٹانگیں ہیں او میں سمجھ گئی اب چاہتے ہیں کہ میں اپنے بارے میں معلوم کروں ہم مم دیکھتے ہیں خرگوش اچھا آپ کا کیا خیال ہے گلہری ام کیا یہ بڑا جانور ہے خرگوش ہاں پھر مجھے مل گیا آپ کا دوست ایک ہاتھی ہے ہاتھی جنگل کا سب سے بڑا جانور ہے غلط میرے نئے دوست کے پاس لمبا سون نہیں ہے پھر یہ ایک گینڈا ہونا چاہیے گینڈے کے پاس سون نہیں ہوتا خرگوش نہیں نہیں میرے نئے دوست کے پاس سین نہیں ہے خرگوش تیزی سے چل پڑا گلہری اس کے پیچھے بھاگی گلہری ٹھہرو میں جانتا ہوں آپ کا نیا دوست اونٹ ہے گلہری خرگوش گلہری اونٹ کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں اس میں سون نہیں ہے اور اس کا کوئی سین نہیں ہے خرگوش لیکن میرے نئے دوست کے پاس کو بڑھ بھی نہیں ہے خرگوش راستے پر بھاگنے لگا گلہری پھر اور کون آہا یہ ایک زیبرا ہونا چاہیے خرگوش ہو ہو ہو میرے دوست کے جسم پر دھاریاں نہیں ہے مجھے اب جانے دو میں دیر نہیں کرنا چاہتا گلہری نہیں رکو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دوست ریچھ ہے خرگوش مان فے کرنا میرے دوست کی ریچ جیسی موٹی کھال نہیں ہے گلہری کیا ایسا ہے ٹھیک ہے پھر کیا کے دوست میں دھبے ہیں خرگوش او ہاں یہ صحیح ہے جی ہاں یہ یہ صحیح ہے گلہری پھر تمہارا دوست چیتا ہے ہاں خرگوش کیا تم پاگل ہو ایک چیتا مجھے کھا جائے گا ویسے بھی میرے دوست کے پاس چیتا کی طرح تیز پنجا نہیں ہے گلہری اب یہ واضح ہے آپ کا دوست ایک ہرن ہے خرگوش دوبارہ غلط میں آپ کو ایک اور اشارہ دوں گا میرے نئے دوست کی گردن لمبی ہے گلہری آہ میں نے اندازہ لگایا ہے آپ کا دوست ایک جروف ہے ٹھیک ہے خرگوش ہاں درست تم میرے ساتھ کیوں نہیں آ جاتے میرا نیا دوست جروف ہمیں جنگل کی سیر کے لیے لے جائے گا